اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور مسلمان باندی آزاد مشرق عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو اور مشرق مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے اور مسلمان غلام آزاد مشرق برد سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو یہ مشرقین دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں